اس تمہید کے بعد عشق میں گرفتار مسلمان خواتین کے لیے ذیل میں چاند معروضات خصوصی طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا نمبر ایک عشق و محبت کی تباہ کاریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اس پہلو کو ہرگز ہرگز نظر انداز نہ کریں کہ آپ بھی کبھی مذکورہ نقصانات میں سے کسی نقصان کا شکار ہو سکتی ہیں نمبر دو چونکہ نامحرم سے بے جا میل جول ہمارے مذہب میں حرام اور معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے لہٰذا خود کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے اور اپنے گھر کے افراد کو بدنامی سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور آپ کے ماں باپ بھائی بہن خاندان اور دیگر دنیا والوں کے سامنے شرم ہو اور غیرت سے نگاہ بھی نہ اٹھ سکے پیچھے ہٹنے کے سلسلے میں ہمت کر لینے میں ہی عافیت ہے اور بالفرد اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں موجود ہیں جہاں اس قسم کے معاملات کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تب بھی دین اسلام کی جانب سے ممامنت نظر انداز نہیں کی جا سکتی اس پر خصوصاً توجہ رہنی چاہیے نمبر تین جب انسان پر نفسانی خواہشات کا زبردست غلبہ ہو جائے اور اس نے خود کو ان کی مخالفت کے لیے پہلے سے تیار نہ کیا ہو تو ایسی صورتحال میں سوائے ان کو پورا کرنے کے کوئی اور چارہ نہیں رہتا اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ پھر نفس و شیطان اس خواہش کی تکمیل کے نتیجے میں حاصل ہونے والے نقصان پر غور کرنے کی مہلت بھی نہیں دیتے نتیجتاً جب معاملہ مرضی کے مطابق حل ہوتا نظر نہیں آتا تو انسان کامیابی کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مثلاً تاریخ و اخبارات و مشاہدات گواہ ہیں کہ جب اپنی پسندیدہ شخصیت سے ماں باپ وغیرہ کی مخالفت کے باعث شادی ممکن نہ ہو تو گھر سے راہ فرار اور بغاوت کے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور پھر ان پر عمل میں دیر نہیں کی جاتی اس آخری قدم کے لیے صنف نازک میں ہمت پیدا کرنے میں نفس شیطان کے ساتھ ساتھ دوسرے فریق بھی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کے لیے سابقہ وعدے یاد دلائے جاتے ہیں کام ہمتی پر نظانی کی جاتی ہے خوب سب باغ دکھائے جاتے ہیں اپنی وفاداری کا یقین دلایا جاتا ہے ماں باپ کے احسانات کو بلا کر انہیں ظالم و معاشرے کا لقب دینے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس طرح عقلی کمی کی شکار یہ جن سے نازک رہے فرار کی شکل میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتی ہے گھر سے نکلنے کے بعد بے شمار نقصانات اسے اپنے نرغے میں لے کر زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں مثلا سب سے پہلے تو دل پر دائمی خوف دل تاری ہو جاتا ہے جس کے باعث سوچنے سمجھنے اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت مزید مفلود ہو جاتی ہے پھر ہر لمحہ پکڑے جانے اور بدنامی کا ڈر راتوں کی نیندیں حرام کر دیتا ہے پھر پہلے چونکہ مکمل طور پر اپنے محبوب کی متوجہ نہ تھی لہذا رویہ کچھ اور تھا اب جب کہ کامل طور پر اس کے رحم و کرم پر گزارا کرنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت بھی کچھ ہی عرصے میں بیزار ہو جائیں اور سابقہ رویے بھی واضح طور پر فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے اس وقت بھری دنیا میں تنہائی کا احساس اور مستقبل کے بارے میں خطرناک اندیشے کس قدر ذہنی ٹینشن میں مبتلا کریں گے ذہی شعور پر یقیناً مخفی نہیں پھر اگر مطلوبہ شخص سے شادی ہو بھی گئی تو پہلے چونکہ کوئی ذمہ داری نہ تھی تو زندگی بڑی خوشگوار نظر آتی تھی اب جب کہ بیوی اور ضروریات زندگی کے اخراجات کا مکمل طور پر بوجھ اس کے نازک کندوں پر پڑے گا تو عین ممکن ہے کہ گھر کا ماہانہ خرچ ڈاکٹر وغیرہ کی فیس مکان کا کرایہ بچہ ہو جانے کی صورت میں اس کے دودھ کا خرچ وغیرہ نکلنے نکالنے کی فکر میں چین و سکون ہوا ہو جائے گا چنانچہ کچھ ہی عرصے میں لہجے کے نرمی سخت اور پیار و محبت کا اظہار نفرت و بیزاریت میں تبدیل ہو جائے گا جس کا نتیجہ روزانہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکلے گا اس موقع پر حضرت کا باطنی کردار بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا لیکن اب محترمہ کو یہ تمام اذیتیں اور تکلیفیں نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کرنے ہی پڑیں گی کیونکہ واپسی کے تمام راستے بند کرنے کی ماقت خود اپنے ہاتھوں سرزد ہو چکی ہے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ فریق ثانی نے اپنی محبت کی بنیاد محترمہ کی کسی جسمانی خوبی پر رکھی ہو مثلا آنکھیں یا بال یا چہرے کی خوبصورتی وغیرہ پر اور پھر کسی بیماری یا دیگر ناگہانی آفت کی بنا پر وہ خوبی زائل ہو جائے اب جس پر محبت کی بنیاد تھی وہ چیز ہی باقی نہ رہی تو محبت کس طرح قائم دائم رہ سکتی ہے چنانچہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ چلتے چلتے ایک دن ظاہر ہوگا کہ محترمہ کو ٹی بی یا کوئی مہلک مرض لاکھ ہو چکا ہے لہٰذا اگر ابتدا میں یہ محسوس ہو جائے کہ محبت کی بنیاد محض کوئی جسمانی خوبی ہے تو ایسی ناقابل اعتبار محبت سے فوراً دامن چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے اس زمن میں ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں حضرت اتبا بن الغلام رضی اللہ عنہ کی توبہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر آپ اس پر عاشق ہو گیا کسی نہ کسی طرح اس عورت کو بھی آپ کے عشق کا حال معلوم ہو گیا اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کو مجھ میں کون سی خوبی نظر آئی کہ قلب میں محبت بیدار ہوئی آپ نے جواب بھیجا ایک مرتبہ تمہاری آنکھوں پر نگاہ پڑ گئی تھی ان کی خوبصورتی نے میرے دل کو خائل کر دیا ہے جب عورت تک آپ کا پیغام پہنچا تو اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر ایک تھال پر رکھوا کر خادمہ کے ہاتھ آپ کو بھیج دی اور ساتھ ہی کہلوایا جس چیز سے آپ نے محبت کی تھی حاضر خدمت ہے جب آپ نے یہ ماجرہ دیکھا تو دل پر ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی فوراً حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توبہ کی سعادت حاصل کر لی یوں بھی ممکن ہے کہ نوجوان محترمہ سے شادی کر کے اپنے گھر لے جائیں اور ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر اور بہنوں وغیرہ کو کسی نہ کسی طرح راضی کر کے گھر میں رہائش اختیار کر ہی لے بظاہر یہ بظاہر یہ معاملہ عشق و محبت میں کامیابی کی خبر دیتا نظر آئے گا لیکن در حقیقت ایسا نہیں کیونکہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ لڑکوں سے میل جول بڑھانا اور گھر سے رائے فرار اختیار کرنا ہمارے معاشرے میں اب بھی بے حد معیوب سمجھا جاتا ہے چنانچہ این ممکن ہے کہ شور کے گھر والے لڑکی کو ہمیشہ گندی فطرت و عادت والا گمان کریں اور اپنے گھر کی بچیوں پر اس کے برے اثرات پڑنے کا خوف انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے اس صورتحال میں ان کی جانب سے اجنبیت کا مظاہرہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے تانے لڑکی کی زندگی عذاب بنا دیں گے ان تانوں کا عموماً سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان محترمہ کی وجہ سے ماں کو اپنے بیٹے اور بہنوں کو اپنے بھائی کی شادی کی صورت میں دلی ارمان پورے کرنے کا موقع نہیں ملتا لہذا دل کا وہ پشیدہ غصہ تانوں کی شکل میں کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب رضوانہ دیے جانے والے یہ تانے دل کو چھلنی کرتے رہتے ہیں ان کے جواب میں اگر شور سے شکایت کی جائے اور وہ اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرے تو ساس و نندوں کی طرف سے مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ شروع شروع میں شور دلا سے دیتا رہے لیکن پھر پریشان ہو کر اس کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے اب جب کہ واپسی کے رستے باندھ ساس نندوں کا رویہ ناقابل برداشت اور جس کے سہارے کو مضبوط سمجھ کر یہ قدم اٹھایا تھا وہ بھی برات و بیزاریت کا اظہار کرنا شروع کر دے تو پھر یقیناً اپنے ماں باپ کی شفقت محبت اور بھائی بہنوں کا پیار یاد آئے گا جس کے باعث ایک مزید رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ اپنی بے مروتی پر شدید پچھتاوا بھی دامن گیر ہو جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اخبار اٹھا کر دیکھیے کوئی ساری زندگی جل جل کر گزارتا معلوم ہوگا کسی کو مہلک بیماریوں نے گرفت میں لے لیا ہوگا اور کوئی خودکشی کے ذریعے اذیت سے نکلنے کی کوشش کی میں مزید تکلیف دہ زندگی میں داخل ہو رہا ہوگا اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی باہمت خواتین کی اولاد کی زندگی بھی عموماً آزمائشوں کا شکار رہتی ہے مثلا جب انہیں ماں باپ کے کارناموں کی خبر ہوتی ہے تو اپنے کلوب میں ان کی عظمت و محبت کو کم ہوتا محسوس کرتے ہیں میڈیا پر ہیرو ہیروئن کے درمیان شادی سے قبل ہونے والے معاملات کو بار بار دیکھنا اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں نتیجتاً ان کا رویہ تبدیل ہونا بھی عین ممکن ہے اب یا تو وہ اس طرح اظہار بے اظہاریت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور یا پھر ایک دن ان کی جانب سے کوئی اسی قسم کا قدم اٹھاتا دکھائی دے گا پھر اگر ایسے افراد کو لاد بھی عشق محبت میں گرفتار ہو جائے تو چاہے سامنے والا یا والد کیسی بھی قوم یا خاندان سے تعلق رکھتے ہوں کیا یہ ماں باپ انہیں روکنے پر قادر ہوں گے اور روکیں بھی تو کس منہ سے خود جرم کر کے دوسروں کو اس جرم سے روکنے کی کوشش یا تو کی ہی نہیں جاتی اور اگر کی بھی جائے تو عموماً رائگاں جلی چلی جاتی ہے یوں اولاد کی طرف سے بھی مختلف انداز میں رنج و غم برداشت کرنا پڑے گا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلاپ سلا کر ساتھ لے جانے والا مخلص عاشق چاند آوارہ گر دوستوں کی موجودگی میں کسی موقع سے فائدہ اٹھانے والے قاضی سے نکاح پڑھوا کر بعد اوقات مات اللہ بغیر نکاح کے ہی اپنا مقصد پورا کر کے محترمہ کو چاند ٹکوں کے عوض کسی اور کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہ چھپا جائے ایسی صورتحال میں محترمہ کا کیا انجام ہوگا اس کا تصور کر کے غیرت مند مسلمان بہنوں کو تو خوف سے لرز جانا چاہیے اگر جسم فروشی کے کاروبار میں ملوث عورتوں سے اس مقام تک پہنچنے کے بارے میں معلوم کیا جائے تو اکثر تو اکثر سے اسی قسم کے واقعات سننے کو ملیں گے پھر اگر کچھ بھی نہ ہو بلکہ راہ فرار کے بعد اپنے گھر واپسی کے اسباب بان جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ سابقہ عزت دوبارہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی رشتہ داروں کے تان اور محلے والوں کی تنزیہ نگاہیں جینا دو بھر کر دیں گی خاندان و محلے کی کماری بچیوں کو ملنے سے روک دیا جائے گا حسد کرنے والے موقع سے فائدہ اٹھا کر رشتے کے لیے آنے والوں کو تمام واقعہ خوب مرچ مسالہ لگا کر سنائیں گے یوں مناسب رشتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے مجبوراً گھر والوں کو اس مقام سے نقل مکانی کرنے پڑے گی اور اسی طرح پورے گھر کا چین سکون تباہ و برباد ہو جائے گا